اسماعیل بن علیہ نے سفیان سے انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدوں کے ساتھ آٹھ رکو کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مانت روایت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو گیارہ